گلی ڈنڈا منشی پریم چند ہمارے انگریز متر مانے یا نہ مانے میں تو یہی کہوں گا کہ گلی ڈنڈا سب کھیلوں کا راجا ہے اب بھی کبھی یوکوں کو گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں تو جی لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ جا کر کھیلنے لگوں نہ لون کی آوشکتا نہ کوٹ کی نہ نیٹ کی نہ تھاپی کی مزے سے کسی پیڑ کی ایک ٹہنی کاٹ لی گلی بنا لی اور دو آدمی بھی آ گئے تو کھیل آرمبھ ہو گیا ولایتی کھیلوں میں سب سے بڑا عیب ہے کہ ان کے سامان بہت مہنگے ہوتے ہیں جب تک کم سے کم ایک سینکڑا خرچ نہ کیجیے کھلاڑیوں میں شمار ہی نہیں ہو سکتا یہ گلی ڈنڈا ہے کہ بغیر ہلدی فٹ کری کے چوکھا رنگ دیتا ہے پر ہم انگریزی وستوؤں کے پیچھے ایسے دیوانے ہو رہے ہیں کہ اپنی تین چار روپے سالانہ صرف کھیلنے کی فیس لی جاتی ہے کسی کو یہ نہیں سوچتا کہ بھارتی کھیل کھلائیں جو بنا دام کوڑی کے کھیلے جا سکتے ہیں انگریزی کھیل ان کے لیے ہیں جن کے پاس دھن ہے غریب لڑکوں کے سر کیوں یہ ویسن مڑتے ہو صحیح ہے گلی سے آنکھ پھوٹ جانے کا بھائی رہتا ہے تو کیا کرکٹ سے سر پھوٹ جانے تلی پھٹ جانے یا ٹانگے ٹوٹ جانے کا ڈر نہیں رہتا اگر ہمارے ماتھے میں گلی کا داغ آج تک بنا ہوا ہے تو ہمارے کئی متر ایسے بھی ہیں جو تھاپی کو بیساکھی سے بدل بیٹھے خیر یہ اپنی اپنی روچی ہے مجھے تو گلی ہی سب کھیلوں میں اچھی لگتی ہے اور بچپن کی میٹھی اسمرتیوں میں گلی ہی سب سے ادھک میٹھی ہے وہ پراتہ کال گھر سے نکل جانا وہ پیڑ پر چڑھ کر ٹہنیاں کاٹنا اور گلی ڈنڈے بنانا وہ اتساہ وہ لگن وہ کھلاڑیوں کے جم گھٹے وہ پدنا تتھا پدانا وہ لڑائی جھگڑے وہ سرل سوبھاؤ جس میں چھوت اچھوت امیر غریب کا بھید بالکل بھی نہ رہتا تھا جس میں امیرانہ چونچلوں کی پردرشن کی ابھیمان کی گنجائش ہی نہیں تھی یہ اسی وقت بھولے گا جب گھر والے بگڑ رہے ہیں پتا جی چوکے پر بیٹھے ویگ سے روٹیوں پر اپنا غصہ اتار رہے ہیں اماں کی دوڑ کیول دوار تک ہے لیکن ان کی وچارا دھارا میں میرا اندھکار میں بھوشیہ ٹوٹی ہوئی نوکا کی بھانتی ڈگمگا رہا ہے اور میں ہوں کہ پدانے میں مست ہوں نہ تو نہانے کی سدھی ہے نہ کھانے کی گلی ہے تو ذرا سی مگر اس میں دنیا بھر کی مٹھائیوں کی مٹھاس تتھا تماشوں کا آنند بھرا ہوا ہے میرے ہمجولیوں میں ایک یوک گیا نام کا تھا مجھ سے دو تین سال بڑا ہوگا دبلا لمبا بندروں کی سی لمبی لمبی پتلی پتلی انگلیاں اور بندروں بندروں کی سی ہی چپلتا بھی اور وہی ہٹ گلی کیسی بھی ہو اس پر اس پرکار لپکتا تھا جیسے چھپکلی کیڑوں پر لپکتی ہے معلوم نہیں اس کے ماں باپ تھے یا نہیں یا کہاں رہتا تھا کیا کھاتا تھا پر تھا ہمارے گلی کلب کا چیمپئن جس کی اور وہ آ جائے اس کی جیت نشچت ہم سب اسے دور سے آتے دیکھ اس کا دوڑ کر سواگت کرتے تھے اور اسے اپنا گوئیاں بنا لیتے تھے ایک دن میں اور گیا دو ہی جنے کھیل رہے تھے وہ پدا رہا تھا میں پد رہا تھا لیکن کچھ وچتر بات ہے کہ پدانے میں ہم پورے دن مست رہ سکتے ہیں پر پدنا ایک منٹ کا بھی اکھرتا ہے میں نے گلا چھڑانے کے لیے سب چالیں چلی جو ایسے اوسر پر شاستر وہت نہ ہونے پر بھی کشمیہ ہیں لیکن گیا اپنا داو لیے بغیر میرا پنڈ نہ چھوڑتا تھا ونے کا کوئی اثر نہ ہوا میں گھر کی طرف بھاگا گیا نے مجھے دوڑ کر پکڑ لیا اور ڈنڈا تان کر بولا میرا داو دے کر جاؤ پدایا تو بڑا ویر بن کے پدنے کی باری آئی تو بھاگ جاتے ہو تو تم دن دن بھر پداتے رہو گے تو کیا میں پدتا رہوں گا ہاں تمہیں پورے دن پدنا پڑے گا نہ کھانے جاؤں نہ پینے جاؤں ہاں میرا داؤ دیے بغیر کہیں نہیں جا سکتے میں کیا تمہارا نوکر ہوں ہاں میرے نوکر ہو میں گھر جاتا ہوں دیکھوں میرا کیا کر لیتے ہو گھر جاؤ گے ایسے کیسے کوئی دل لگی ہے داؤ دیا ہے داؤ لیں گے اچھا کل میں نے جو تمہیں امرود کھلایا تھا وہ واپس کر دو وہ تو اب پیٹ میں چلا گیا نکالو پیٹ سے تم نے کھایا کیوں میرا امرود امرود جب تم نے دیا تب میں نے کھایا میں تم سے مانگنے نہ آیا تھا جب تک میرا امرود نہیں دو گے میں داو نہ دوں گا میں سمجھتا تھا کہ نیائے میری طرف ہے آخر میں نے کسی سوارتھ سے ہی اسے امرود کھلایا ہوگا کون نسوارتھ کسی کے ساتھ کوئی برتاؤ کرتا ہے بھکشا تک تو سوارتھ کے لیے دی جاتی ہے جب گیا نے امرود کھایا تو پھر اسے مجھ سے داو لینے کا حق کیا ہے رشوت دے کر تو لوگ خون پچا جاتے ہیں یہ میرا امرود یوں ہی حجم کر جائے گا امرود پیسے کے پانچ والے تھے جو گیا کے باپ کو بھی نصیب نہیں ہوں گے یہ سراسر انیائے تھا گیا نے مجھے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا میرا داؤں دے کر جاؤ امرود شمرود میں نہیں جانتا مجھے نیا کا بل تھا وہ انیا پر ڈٹا ہوا تھا میں ہاتھ چھڑا کر بھاگنا چاہتا تھا پر وہ مجھے جانے نہ دیتا تھا میں نے اسے گالی دی اس نے اس سے کڑی گالی دی تتھا گالی ہی نہیں دو ایک چانٹے بھی جما دیے میں نے اسے دانت سے کاٹ لیا اس نے میری پیٹھ پہ ڈنڈا جما دیا میں رونے لگا گیا میرے اس استر کا مقابلہ نہ کر سکا اور بھاگا میں نے فوراً آنسو پہنچ ڈالے اور ڈنڈے کی چوٹ پھول گیا اور ہنستا ہوا گھر جا پہنچا میں تھانے دار کا یوک ایک نیچ جات کے لونڈے کے ہاتھوں پٹ گیا یہ مجھے اس سمے بھی اپمان جنک معلوم ہوا مگر گھر میں میں نے کسی سے شکایت نہ کی انہی دنوں پتا جی کا وہاں سے تبادلہ ہو گیا نئی دنیا دیکھنے کی پرسنتا میں میں ایسا پھولا کہ اپنے ہمجولیوں سے بچھڑ جانے کا بالکل دکھ نہ ہوا پتا جی دکھی تھے یہ بڑی آمدنی کی جگہ تھی امی بھی دکھی تھیں یہاں سب وستویں سستی تھیں اور محلے کی عورتوں سے گھیراو سا ہو گیا تھا لیکن میں مارے خوشی کے پھولا نہ سماتا تھا لڑکوں سے ڈینگے مار رہا تھا وہاں ایسے گھر تھوڑے ہی ہوتے ہیں ایسے ایسے اونچے اونچے گھر ہیں کہ آکاش سے باتیں کرتے ہیں وہاں کے انگریزی اسکول میں کوئی ماسٹر یوکوں کو پیٹے تو اسے جیل ہو جائے میرے دوستوں کی پھیلی ہوئی آنکھیں اور چکت مدرا بتلا رہی تھی کہ میں ان کی نگاہ میں کتنا اونچا اٹھ گیا ہوں بچوں میں متھیا کو سچ بنا لینے کی وہ شکتی ہے جسے ہم جو ہم ستیہ کو متھیا بنا لیتے ہیں وہ کیا سمجھیں گے ان بیچاروں کو مجھ سے کتنی اسپردھا ہو رہی تھی مانو کہہ رہے تھے کہ تم قسمت کے دھنی ہو بھائی جاؤ ہمیں تو اس اجڑ گرام میں ہی جینا ہے اور مرنا بھی بیس ورش گزار دیے میں نے انجینئرنگ پاس کی اور اسی جلے کا دورہ کرتا ہوا اسی قصبے میں پہنچا تتھا ڈاک بنگلے میں ٹھہرا اس استھان کو دیکھتے ہی اتنی مدھر بال سمرتیاں من میں جاگیں کہ میں نے چھڑی اٹھائی اور قصبے کی سیر کو نکل پڑا آنکھیں کسی پیاسے پتھک کی طرح بچپن کے کریڈا استھلوں کو دیکھنے کے لیے ویاکل ہو رہی تھیں پر اس پریچت نام کے علاوہ یہاں اور کچھ پریچت نہ تھا جہاں کھنڈر تھا وہاں پکے گھر کھڑے تھے جہاں برگد کا پرانا پیڑ ہوتا تھا وہاں اب ایک سندر باغیچہ تھا استھان کی کایا پلٹ ہو گئی تھی اگر اس کے نام تتھا استھتی کا گیان نہ ہوتا تو میں تو اسے پہچان بھی نہ سکتا بچپن کی سنچت تتھا امر اسمرتیاں باہیں کھولے اپنے ان پرانے متروں سے گلے ملنے کو ادھیر ہو رہی تھی لیکن وہ دنیا بدل گئی تھی ایسا جی ہوتا تھا کہ اس دھرتی سے لپٹ کر رو اور کہوں تم مجھے بھول گئیں میں تو اب بھی تمہارا وہی روپ دیکھنا چاہتا ہوں سہسا ایک کھلی ہوئی جگہ پر میں نے دو تین یوکوں کو گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے دیکھا ایک پل کے لیے میں اپنے کو بالکل بھول گیا کہ میں ایک اونچا افسر ہوں صاحبی ٹھاٹھ میں روب اور ادھکار کے آورن میں جا کے ایک یوک سے پوچھا کیا بیٹا یہاں کوئی گیا نام کا آدمی رہتا ہے ایک یوک نے گلی ڈنڈا سمیٹ کر سہمے ہوئے سور میں کہا کون گیا گیا چمار میں نے یوں ہی کہا ہاں ہاں وہی گیا نام کا کوئی ویکتی ہے تو شاید وہی ہو ہاں ہے تو ذرا اسے بلا سکتے ہو یوک دوڑے ہوئے گیا اور ایک کھڑ میں پانچ ہاتھ کے کالے دیو کو اپنے ساتھ لیے آتا دکھائی دیا میں دور سے ہی اسے پہچان گیا اس کی طرف لپکنا چاہتا تھا کہ اس کے گلے سے لپٹ جاؤں پر کچھ سوچ کر رہ گیا اور بولا کہو گیا مجھے پہچانتے ہو گیا نے جھک کر سلام کیا ہاں مالک بھلا پہچانوں گا کیوں نہیں آپ مزے میں رہیں بہت مزے میں ہوں تم اپنی کہو ڈپٹی صاحب کا سائز ہوں متئی موہن درگا یہ سب کہاں ہیں کچھ خبر ہے متئی تو مر گیا درگا اور موہن دونوں ڈاکیے ہو گئے اور آپ میں تو نگر کا انجینئر ہوں سرکار تو پہلے ہی بڑے عقل مند تھے اب کبھی گلی ڈنڈا کھیلتے ہو گیا نے میری طرف پرشن کی آنکھوں سے دیکھا اب گلی ڈنڈا کیا کھیلوں گا سرکار اب تو پیٹ کے دھندے سے ہی چھٹی نہیں ملتی آؤ آج ہم تم دونوں کھیلیں تم پدانا ہم پدیں گے تمہارا ایک داؤں ہمارے اوپر ہے وہ آج لے لو گیا بہت مشکل سے راضی ہوا وہ ٹھہرا ٹکے کا مزدور میں ایک بڑا افسر ہمارا تتھا اس کا کیا جوڑ بیچارہ جھیپ رہا تھا لیکن مجھے بھی کچھ کم جھیپ نہ تھی اس لیے نہیں کہ میں گیا کے ساتھ کھیلنے جا رہا تھا بلکہ اس لیے کہ لوگ اس کھیل کو عجوبہ سمجھ کر اس کا تماشا بنا لیں گے تتھا اچھی خاصی بھیڑ لگ جائے گی اس بھیڑ میں وہ مزہ کہاں رہے گا پر کھیلے بغیر تو رہا نہیں جاتا تھا آخر نشچے ہوا کہ ہم دونوں جنے بستی سے دور جا کر ایکانت میں کھیلیں وہاں کون دیکھنے والا ہوگا مزے سے کھیلیں گے اور بچپن کی اس مٹھائی کو خوب رس لے لے کر کھائیں گے میں گیا کو لے کر ڈاک بنگلے پر آیا اور موٹر میں بیٹھ کر ہم دونوں میدان کی طرف چلے ساتھ میں ایک کلہاڑی بھی لے لی میں گمبھیر بھاؤ دھارن کیے ہوئے تھا مگر گیا ابھی تک اسے مذاق ہی سمجھ رہا تھا پھر بھی اس کے مکھ پر اتسکتا اتوا آنند کا کوئی چنہ نہ تھا شاید وہ ہم دونوں میں جو انتر رہ گیا تھا اسی کو سوچنے میں مگن تھا میں نے پوچھا تمہیں کبھی ہماری یاد آئی تھی گیا ستیہ کہنا گیا جھیپتا ہوا بولا میں کیا آپ کو یاد کرتا حضور کس قابل ہوں بھاگیہ میں آپ کے ساتھ کچھ دن کھیلنا بدا تھا نہیں میری کیا گنتی میں نے کچھ اداس ہو کر کہا مگر مجھے تو برابر تمہاری یاد آتی تھی تمہارا وہ ڈنڈا جو تم نے تان کر جمایا تھا یاد ہے نا گیا نے پچھتاتے ہوئے کہا وہ لڑکپن تھا سرکار اس کی یاد مت دلائیے واہ وہ میرے بال جیون کی سب سے رسیلی یاد ہے تمہارے اس ڈنڈے میں جو رس تھا وہ اب تو نہ میں آدر سمان میں پاتا ہوں نہ دھن میں کچھ ایسی مٹھاس تھی کہ آج تک اس سے من میٹھا ہوتا ہے اتنی دیر میں ہم بستی سے کوئی تین میل نکل گئے چاروں اور سناٹا تھا پشچم کی اور کوسوں تک بھیم تال پھیلا ہوا تھا جہاں جا کر ہم کسی وقت کمل کے پشپ توڑ لے جاتے تھے تتھا اس کے جھمکے بنا کر کانوں میں ڈال لیتے تھے جیٹھ کی سندھیا کیسر میں ڈوبی چلی آ رہی تھی میں لپک کر ایک پیڑ پر چڑھ گیا تتھا ایک ٹہنی کاٹ لایا چٹ پٹ گلی ڈنڈا بن گیا کھیل آرم ہو گیا میں نے گچی میں گلی رکھ کر اچھالی گلی گیا کے سامنے سے نکل گئی اس نے ہاتھ لپکایا جیسے مچھلی پکڑ رہا ہو گلی اس کے پیچھے جا کر گری یہ وہی گیا ہے جس کے ہاتھوں میں گلی جیسے آپ ہی آپ جا کر بیٹھ جاتی تھی وہ دائیں بائیں کہیں ہوں گلی اس کی ہتھیلیوں میں ہی پہنچتی تھی جیسے گلیوں پر وشی کرن ڈال دیتا ہو نئی گلی پرانی گلی نوکدار گلی سپاٹ گلی سبھی اس سے مل جاتی تھیں جیسے اس کے ہاتھوں میں کوئی چمبک ہو جو گلیوں کو کھینچ لیتا ہو مگر آج گلی کو اس سے پیار نہیں رہا پھر تو میں نے پدانا شروع کیا میں طرح طرح کی دھاندلیاں کر رہا تھا ابھیاس کی کثر ایمانی سے پوری کرتا تھا ہوچ جانے پر بھی ڈنڈا کھیلے جاتا تھا حالانکہ شاستر کے مطابق گیا کی باری آنی چاہیے تھی گلی پر جب اوچھی چوٹ پڑتی اور وہ ذرا دور جا کر گرتی تو میں جھٹپٹ اسے سوئم اٹھا لیتا اور دوبارہ ٹانڈ لگاتا گیا یہ ساری بے قاعدگیاں دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ بولتا تھا جیسے اس نے وہ سب جیسے اسے وہ سب قاعدے قانون بھول گئے اس کا نشانہ کتنا اچوک تھا گلی جب اس کے ہاتھ سے نکلتی تو ٹن سے جا کر ڈنڈے میں لگ جاتی تھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کا کام تھا ڈنڈے سے ٹکرانا مگر آج وہ گلی ڈنڈے میں لگتی ہی نہیں تھی کبھی داہینے جاتی کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے آدھا گھنٹہ پدانے کے بعد ایک بار گلی ڈنڈے میں آ لگی میں نے دھاندلی کی گلی ڈنڈے میں نہیں لگی بالکل پاس سے گئی مگر لگی نہیں گیا نے کسی پرکار کا اسنتوش پرکٹ نہیں کیا نہ لگی ہوگی ڈنڈے میں لگتی تو میں کیا بےمانی کرتا نہیں بھیا تم کیسے بےمانی کرو گے بچپن میں مجال تھی کہ میں ایسا گھپلا کر کے جیتا بچتا یہی گیا گردن پر چڑھ بیٹھتا مگر آج میں اسے کتنی آسانی سے دھوکھا دیے چلا جاتا تھا گدھا ہے ساری باتیں بھول گیا سہسا گلی ڈنڈے میں لگی اور اتنے زور سے لگی جیسے بندوق سے چھوٹی ہو اس پرمان کے سامنے اب کسی بھانتی کی دھاندلی کرنے کا ساہس مجھے اس وقت بھی نہ ہو سکا لیکن کیوں نہ ایک بار ستیہ کو جھوٹ بنانے کی چیشٹا کروں میرا حرج ہی کیا ہے مان گیا تو واہ واہ نہیں تو دو چار ہاتھ پدنا ہی تو پڑے گا اندھیرے کا بہانہ کر کے جلدی سے گلا چھڑا لوں گا پھر کون داؤں دینے آتا ہے گیا نے وجے کے الاس میں کہا لگ گئی لگ گئی ٹن سے بولی میں نے انجان بننے کی کوشش کر کے کہا تم نے لگتے دیکھا میں نے تو نہیں دیکھا ٹن سے بولی ہے سرکار اور جو کسی اینٹ میں لگ گئی ہو تو میرے منہ سے یہ واقعہ اس وقت کیسے نکلا اس کا مجھے خود آشچر ہے اس سچ کو جٹھلانا ویسا ہی تھا جیسے دن کو رات بتانا ہم دونوں نے گلی کو ڈنڈے میں زور سے لگتے دیکھا تھا مگر گیا نے میرا کتھن سویکار کر لیا ہاں کسی اینٹ میں ہی لگی ہوگی ڈنڈے میں لگتی تو اتنی آواز نہ آتی میں نے پھر پدانا آرمبھ کر دیا لیکن اتنی پرت دھاندلی کر لینے کے بعد گیا کی سرلتا پر مجھے دیا آنے لگی اس لیے جب تیسری بار گلی ڈنڈے میں لگی تو میں نے بڑی ادارتا سے دان دینا طے کرا گیا نے کہا اب تو اندھیرا ہو گیا ہے بھیا کل پر رکھو میں نے سوچا کل بہت سا وقت ہوگا یہ نہ جانے کتنی دیر پدائے اس لیے اسی وقت معاملہ صاف کر لینا اچھا ہوگا نہیں نہیں ابھی کافی اجالا ہے تم اپنا داؤں لے لو مجھے کچھ پرواہ نہیں گیا نے پدانا شروع کیا پر اسے بالکل ابھیاس نہیں تھا اس نے دو بار ٹان لگانے کا ارادہ کیا پر دونوں ہی بار ہچ گیا ایک منٹ سے کم وہ پورا داؤں کر چکا بیچارہ گھنٹہ بھر پدا اور ایک ہی منٹ میں اپنا داؤں کھو بیٹھا میں نے اپنے ہردے کی وشالتا کا پریچے دیا ایک داؤں اور کھیل لو تم پہلے ہی ہاتھ میں ہچ گئے نہیں بھیا اب اندھیرا ہو گیا تمہارا ابھیاس چھوٹ گیا ہے کیا کبھی کھیلتے نہیں کھیلنے کا وقت کہاں ملتا ہے بھیا ہم دونوں موٹر پر جا بیٹھے تتھا چراغ جلتے جلتے پڑاؤ پر پہنچ گئے گیا چلتے چلتے بولا کل یہاں گلی ڈنڈا ہوگا سبھی پرانے کھلاڑی کھیلیں گے آپ بھی آؤ گے جب آپ کو فرصت ہو تبھی کھلاڑیوں کو بلاؤں میں نے شام کا سمے دے دیا اور دوسرے دن میچ دیکھنے آیا کوئی دس دس آدمیوں کی منڈلی تھی کئی میرے لڑک پن کے ساتھی نکلے ادھکانش لڑکے تھے جنہیں میں پہچان نہ سکا کھیل شروع ہوا میں موٹر پر بیٹھا بیٹھا تماشا دیکھنے لگا آج گیا کا کھیل اس کا وہ نیپن دیکھ کر میں وسمت ہو گیا تانڈ لگاتا تو گلی آسمان سے باتیں کرتی کل کسی وہ جھجک وہ ہچکچاہٹ وہ بے دلی آج نہ تھی لڑک پن میں پراپت کر لی تھی کہیں کل اس نے اس پر ضرور رونے لگتا اس کے ڈنڈے کی چوٹ کھا کر گلی دو سو گز کی خبر لیتی تھی پدنے والے یوکوں میں سے ایک نے دھاندلی کی اس نے اپنے خیال میں گلی روک لی تھی گیا کا کہنا تھا کہ گلی زمین میں لگ کر اچھلی تھی اس پر دونوں تال دونوں اور تال ٹھوکنے کی نوبت آ گئی لڑکا دب گیا گیا کا تم تمایا ہوا چہرہ دیکھ کر ڈر گیا اگر وہ دب نہ جاتا تو اوشیہ پٹ جاتا میں کھیل میں نہ تھا پر دوسروں کے اس کھیل میں مجھے لڑک پن کا سا آنند آ رہا تھا جب ہم سب کچھ پھول کر کھیلنے میں مست ہو جاتے تھے اب مجھے معلوم ہوا کہ کل گیا نے میرے ساتھ کھیلا نہیں صرف کھیلنے کا بہانہ کیا اس نے مجھے دیا کا پاتر سمجھا میں نے دھاندلی کی بےمانیاں کی پر اسے ذرا بھی غصہ نہ آیا اس لیے کہ وہ کھیل نہ رہا تھا وہ مجھے کھیلا رہا تھا میرا مان رکھ رہا تھا وہ مجھے پدا کر میرا کچومر نہیں نکالنا چاہتا تھا میں اب افسر ہوں اور یہ افسری میرے تتھا اس کے بیچ میں دیوار بن گئی ہے اب میں اس کا لحاظ پا سکتا ہوں ادب پا سکتا ہوں پر سہچر نہیں پا سکتا لڑکپن تھا تب میں اس کے سمکش تھا ہم میں کوئی بھید نہیں تھا یہ پد پا کر اب میں صرف اس کی دیا کے یوگیہ ہوں وہ مجھے اپنا جوڑ نہیں سمجھتا وہ بڑا ہو گیا ہے اور میں چھوٹا ہو گیا ہوں